بسم الرحمن رحمٰن الحمد لله رب الله الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات وسلامه عليه وعلى اللہ وعلى اللہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلم يوم الدين سنت معزز بھائیو ایمان کا ایمان کے ارکان کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس سے پہلے اللہ رب العامن پر ایمان اور اس کے فرشتوں پر ایمان ان دو رکنوں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے آج ارکان کا جو تیسرا رکن ہے ایمان کے ارکان کا وہ ہے اللہ رب العامن کی کتابوں پر ایمان رکھنا ایمان لانا آج انشاءاللہ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العامن ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رب العالمین اللہ رب العالمین کتابوں پر ایمان کا دو مفہوم ہے یا اس کی دو قسم ہے یا دو طریقے سے اللہ العالمین کتابوں پر ایمان لایا جاتا ہے پہلا طریقہ عام لوگوں کے لیے ہے ان پڑھ لوگوں کے لیے جاہل لوگوں کے لیے یا جن کے پاس علم نہیں ہے بیچارے یعنی کسان لوگ ہیں یا عام لوگ ہیں بوڑھے لوگ ہیں جن کے پاس گہرا علم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان مجمل مجمل کا مطلب ہوتا ہے مختصر طور پر ایمان لانا اختصار کے ساتھ کیا اختصار کے ساتھ یعنی ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر کتابیں بھیجی ہیں ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں بس اتنا ایمان ہر بندے کے لیے ضروری ہے چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو مرد ہو عورت ہو بادشاہ ہو امیر ہو غریب ہو ان پڑھ ہو جاہل ہو کسان ہو دیہاتی ہو اتنا ایمان ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر لوگوں کی بندوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے کچھ کتابیں بھیجی ہیں اوپر سے اتاری ہیں آسمان سے ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتابیں تھیں اتنا ایمان ہر بندے کے لیے ضروری ہے یہ ایمان مجمل کہلاتا ہے دوسرا ایمان ہے ایمان مفصل تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں جانا گہرائی میں جانا اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں اور یہ جو علماء ہیں اہل علم ہیں ان کے لیے ہے کہ تفصیل کے ساتھ انہیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے ان کتابوں پر ایمان اور وہ کتابیں اللہ نے جن نبیوں اور رسولوں کو دی ہیں ان نبیوں اور رسولوں کے ناموں کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اب ایک آدمی جو ان پڑھ ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کتنی کتابیں بھیجیں کون کون سی کتابیں بھیجیں کن نبیوں کو دیا کن رسولوں کو دیا یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے اس کے لیے اتنا ایمان کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو کچھ کتابیں دی ہیں ان کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں بس تفصیلی ایمان یہ ہے کہ جن کتابوں کا نام قرآن یا حدیث کے اندر بیان کیا گیا ان کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے وہ کتابیں جن نبیوں کو دی گئی ان نبیوں پر بھی ہمارا ایمان کہ وہ فلاں کتاب فلاں نبی کو دی گئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے اب ہمارا ایمان تفصیلی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے تھے تورات اللہ رب العالمین نے اتاری کن کو دی تورات موسا علیہ السلام کو یہ ایمان ہونا چاہیے مفصل ایمان یہ جاہل سے یا عامی آدمی سے مطلوب نہیں ہے جو بیچارہ علم نہیں رکھتا ہے یہ ان لوگوں سے مطلوب ہے جو علماء ہیں اہل علم ہیں طلباء ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے ان سے یہ مطلوب ہے ایمان مفصل کہ تورات اللہ رب العامی نے بھیجی کن کو دی تھی موسا علیہ السلام کو انجیل اللہ رب نے کن کو دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو زبور داؤد علیہ السلام کو داؤد نبی ہیں ہے کہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اللہ رب اللہ ان کو کتابیں دی تو یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی زبور داؤد علیہ السلام کو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو اور قرآن جو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے آخری کتاب ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخر نبی جناب عربی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ٹھیک ہے یہ سب اجمان مفصل کہلاتا اسی طریقے سے ایمان مفصل کے اندر یہ بھی ہے کہ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں وہ ساری آسمانی کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی تبدیلی ہو گئی وہ اپنی اصلی حالت پر وہ کتابیں باقی نہیں رہیں جیسے تورات میں یہودیوں نے تبدیلی کر دی بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے داخل کر دیں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے حذف کر دیا اللہ نے اتارا تھا لیکن حذف کر دیا ایسے ہی زبور ہے انجیل ہے ان تمام چیزوں کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر دی تبدیلی کر دی لوگوں نے اسے بدل دیا معنی کو بھی بدل دیا الفاظ کو بھی بدل دیا ہر طرح کی تحریف اور تبدیلی انہوں نے اس کے اندر کر دی یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہیں جن حالت میں اللہ نے ان کتابوں کو نازل کیا تھا ان حال ان حالتوں میں وہ کتاب باقی نہیں ہے ان کتابوں کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی لوگوں نے بدل دیا ٹھیک ہے یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے ایمان مفصل قرآن اللہ ابرامن کی آخری کتاب ہے آخری کلام ہے قرآن جیسے اللہ نازل کیا تھا ویسے ہی محفوظ ہے قیامت تک محفوظ رہے گی اس کے اندر ذرا برابر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے ایک حرف کا بھی آگے پیچھے نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمی نے لے لی ہے اس لیے اللہ رب العالمی نے ہر زمانے میں ایسے علماء پیدا کیے مفسرین حفاظ علماء محدثین جنہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی الفاظ کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا اور اس کے معنی کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا اسی دنیا کے اندر لاکھوں حفاظ موجود ہیں اگر آج قرآن یہ دفتیوں کے درمیان نہ رہے تو بھی لوگوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم کیا جا سکتا ہے جیسے اللہ نے حاضر کیا ویسے قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا تو اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور اس کا معانی بھی موجود ہے اس کے معانی بھی محفوظ ہیں اس کے معانی کیا ہیں حدیثیں ہیں اللہ کے سر کی سنتیں ہیں یہ قرآن کریم کے معانی ہیں لہذا اللہ رب العامی نے جہاں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کیا وہیں قرآن کے معانی کو بھی اللہ رب نے محفوظ کر دیا ہے کیونکہ اگر معانی محفوظ نہ ہوں تو انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے سنتیں اگر محفوظ نہ ہوں تو انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے اب دیکھیے ایک مثال دیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو ہاتھ کو عربی زبان میں ید کہتے ہیں اور ید ناخون سے لے کر کے یہ کندھے تک سب کو ہاتھ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پورا ہاتھ ہے اب ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے پرانے کریم میں اللہ رب العامی نے کہیں نے بیان کیا ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے اللہ نے کہا کہ ہاتھ کاٹ لو ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا یہ قرآن کریم اللہ رب العامی نے نہیں بیان کیا ہے یہ کس نے بیان کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث اور آپ کا عمل کہ ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے کلائی سے کاٹیں گے یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا کلائی ہے اگر کوئی یہاں کونے سے کاٹ لے یہاں سے کاٹ لے وہ غلط ہے تو عربی زبان میں ید یہاں ناخون انگلی سے لے کر کے یہاں کندھے تک سب کو ید کہتے ہیں کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا حدیث سے تو اگر یہ حدیث نہ محفوظ ہوتی کہ ہمارے نبی نے کلائی سے کاٹا ہے تو پھر قرآن پر عمل ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا اسی اللہ رب العامی نے جہاں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کیا وہیں اللہ رب العامی نے قرآن کی معنی کو بھی محفوظ کر دیا یہ ہمارے نبی کی ذمہ داری تھی اللہ رب العن نے کیا فرمایا وہ انزلنا علیہ کا ذکر علیہ دبئی سے مان ذلا ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا قرآن کو دین کو نازل کیا اور اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو بیان کھول کھول کر کے آپ لوگوں کو بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا ہے کیا بیان کرتے ہیں اپنے حدیثوں سے سنتوں سے اس کا معنی ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن بھی محفوظ ہے اور اس کی اور حدیثیں اور سنتیں بھی محفوظ ہیں اسی اللہ رب العالمین جب ہمارا اختلاف ہو تو قرآن اور سنت کی طرف مسئلے کو لوٹانے کا حکم دیا اگر سنت اور حدیث محفوظ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے کیوں حکم دیا کہ اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو مسئلے کو جب اللہ کے رسول کی حدیث محفوظ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر اس کا وجود ہی نہیں ہے دنیا کے اندر پائی نہیں جاتی ہے تو اللہ رب العامی نے ایسا حکم کیوں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العامی نے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا اس لیے دونوں محفوظ ہیں پورا دین محفوظ ہے قیامت تک محفوظ رہے گا دین اللہ رب العامین کا ٹھیک ہے اللہ رب نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے تم پر حرام ہیں اب قرآن میں نہیں بیان کیا گیا کہ عورت نے کتنی بار دودھ پلایا کتنی بار ٹھیک ہے یہ قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا ہے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کم سے کم انسان اگر کسی عورت کا دودھ پانچ مرتبہ پیتا ہے تب جا کر کے حرمت ثابت ہوتی ہے اور وہ بھی جب دودھ پینے کی عمر ہو دودھ پینے کی عمر بچے کی کیا عمر دودھ پینے کی ہوتی ہے دو سال کے اندر اندر دو سال سے بچہ اگر بڑا ہو گیا تین سال چار سال کا ہو گیا اب وہ دودھ پر اس کا دار و مدار انحصار نہیں ہے اب اس کے بعد پیتا ہے تو اس کی رضا ثابت نہیں ہوگی جو بچے کی دودھ پینے کی عمر دو سال اللہ ربران متعین کی اسی کے اندر پینا چاہیے ٹھیک ہے اسی کے اندر پینا چاہیے قرآن میں اللہ ابران نے بیان کیا حدیث کے اندر بیان کیا گیا لہذا قرآن جو اللہ نے بیان کیا کہ تمہاری مائیں ہوا جن جن سے تم نے دودھ پیا وہ عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں تم ان سے شادی نہیں کر سکتے تو کیسے ثابت ہوگا یہ کہ ایک مرتبہ اگر بچے نے پستان منہ میں لگا لیا تو کیا حرمت ثابت ہو جائے گی کیا وہ اس کی ماں بن جائے گی نہیں یا اس طریقے سے بڑے ہونے کے بعد کسی نے کسی عورت کا پستان منہ میں لگا لیا تو کیا وہ حرمت ثابت ہو جائے گی حرمت ثابت نہیں ہوگی حرام نہیں ہوگی عورتوں کیونکہ وہ آدمی بڑا ہو گیا بچہ بڑا ہو گیا اب دودھ پینے کی مدت نہیں رہے گی اور ایک مرتبہ دو مرتبہ لگانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے معلوم ہوا کہ بچہ کم سے کم جب وہ دودھ پینے کی عمر ہے اس کے اندر پیے گا اور پانچ مرتبہ پیے گا تب جا کر کے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے حدیث کے بغیر ہم پرانے کریم کو نہیں سمجھ سکتے ایک آدمی یہ حاصل بیان ہے یہاں پر حسن بات دیجیے تو ایک آدمی عربی زبان جانتا ہے عربی زبان عربی زبان کا ماہر ہے لیکن اسے حدیث کا شریعت علم نہیں ہے تو کیا وہ قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جب اس کو حدیث نہیں معلوم ہے صرف عربی زبان معلوم ہے تو عربی زبان تو میں نے بتایا نا کہ عربی زبان میں یہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک کہتے ہیں لیکن کیسے معلوم پڑے گا کہ کہاں سے کہاں ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا جب حدیث کی طرف رجوع کریں گے تب یہ چیز معلوم ہوگی ٹھیک ہے تب جا کر کے معلوم ہوگی کہ اگر یعنی ہاتھ پر یہاں سے کیا مراد ہے اگر صرف انسان عربی زبان جانے تو اسی صورت میں انسان قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس آدمی کی نظر حدیث کے اوپر نہ ہو اصل میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تھا وہ جب میں دودھ کا ذکر کر رہا تھا کہ پانچ مرتبہ ہے یا کتنا ہے اس لیے میں نے کتاب منگائی کہ حدیث کے اندر پانچ مرتبہ پینے کا ذکر ہے کتنی بار ذکر ہے تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا ذہن میں کہ ہو سکتا ہے کچھ کم زیادہ ہو اس لیے میں نے کتاب منگائی تفصیل حاصل بیان تو یہاں پر بھی پانچ رضاعت کا ذکر ہے کہ پانچ مرتبہ اگر کوئی بچہ دودھ پیے گا حدیث کے اندر تو اس کا وہ مانا جائے گا اگر اس سے کم پیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی اس کی ماں نہیں بنے گی دو مرتبہ منہ میں ڈال دیا پستان کو چھوڑ دیا نہیں پانچ مرتبہ پینا اپنی مرضی سے پیے اپنی مرضی سے چھوڑے پانچ مرتبہ تب جا کر کے رضاعت ثابت ہوگی یہ قرآن سے نہیں معلوم پڑ رہا کس سے معلوم پڑا ہم کو حدیث سے تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے قرآن کے الفاظ اگر صرف محفوظ رہیں اور معنی محفوظ نہ ہو تو انسان قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتا ہے قرآن کو اللہ رب العالمین نے عمل کے لیے نازل کیا ہے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے لہذا قرآن کے حفاظت میں حدیث کی بھی حفاظت داخل ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کو محفوظ کیا وہیں پر حدیث کو بھی محفوظ کر دیا تو یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے کہ قرآن محفوظ ہے اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ قیامت سے پہلے اس کا سارے حروف آسمان کی طرف اٹھ جائیں گے جب تک دنیا میں قرآن ہے جب تک دنیا میں مسلمان ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی جب دنیا میں قرآن نہیں رہے گا قرآن کو اللہ میں اپنے پاس اٹھا لے گا حروف کو یہ سب ایمان مفصل کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس طریقے سے قرآن میں اللہ رب نے جو بھی بتایا ہے سب صحیح ہے جو بھی خبر اللہ نے دی ہے وہ ساری خبریں صحیح ہیں قوموں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا یا ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو احکامات اتارے وہ سارے احکامات عدل اور انصاف پر مبنی ہیں اس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے جو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اتارا ہے قرآن کریم نے آسمانی جو کتابیں تھیں پہلے ان تمام آسمانی کتابوں کو قرآن نے منسوخ کر دیا ہے اب ان کے سارے احکام منسوخ ہو گئے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے تھے قرآن قیامت تک کے لیے اب ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے کہ ایک انسان کہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تھی ہم تورات پر عمل کریں گے ہم ضبور پر عمل کریں گے نہیں ہم یہ کہیں گے نہیں قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جب آخری کتاب ہے تو سابقہ تمام کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا ہے اس کو غلط کر دیا ہے بات سمجھ آ رہے نا جی۔ جیسے کوئی کتاب انسان لکھتا ہے تو جس کا آخری ایڈیشن ہوتا ہے اس پر اس اس کا پر اعتماد ہوتا ہے نا جی۔ پرانا ایڈیشن میں کچھ غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی گئی بعد کے ایڈیشن میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے نا تو قرآن اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئی وہ ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے ان پر عمل کرنا حرام ہے یہ قرآن ناسخ ہے تمام آسمانی سابقہ کتابوں کی تو یہ بھی ہمارا قرآن پر اس طریقے سے ایمان ہونا چاہیے تو قرآن پر خصوصی ایمان اللہ تعالیٰ کا کلام آخری کلام ہے قرآن محفوظ ہے قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے محفوظ کر دیے اور الفاظ کے ساتھ ساتھ وہی کی جو دوسری قسم ہے حدیث اس اس کے کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا قرآن کو حدیثوں کے ذریعے سے اور سمجھا جائے گا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بھی اور اللہ کے سر کی حدیثوں اور سنتوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھا جائے گا قرآن کریم پر حدیث کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے اور قرآن میں جو کچھ اللہ نے بتایا سب صحیح ہے قرآن محفوظ ہے ایک ایک حرب محفوظ ہے اور قرآن میں اللہ رب العالمین جو احکامات ہیں سب کے سب عدل اور انصاف پر مبنی ہیں اور یہ قرآن کریم سابقہ آسمانی کتابوں کی ناسخ ہے یہ ساری چیزیں قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں وہ بلّہ تعالیٰ کا کلام تھی اللہ کے کلام تھی وہ ایسا نہیں کہ اللہ کے کلام نہیں تھی قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام لیکن اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا وہ کتابیں قرآن کے ذریعے سے منسوخ ہو گئی ان کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی ہو گئی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا معنی اور مطلب اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اب کتنا زیادہ مہربان اور رحم دل ہے بندوں کے تعلق سے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب نے دنیا کے اندر کتابوں کو نازل کیا ٹھیک ہے اور اللہ رب الامن نے ہر قوم کو کتابیں دی ہر قوم کو ان کے ان کے مناسب اور اس کتاب کے اندر اللہ رب الامن نے حکم نازل کیا جن کا ذکر موجود ہے اس پر ہمارا ایمان ہے جن کا ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں ہم خاموش ہیں کہ اللہ نے کتاب دی کہ نہیں دی اللہ بہتر ہمیں نہیں معلوم ایسا ضروری نہیں کہ ہر قوم کو اللہ رب نے کتاب دی ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے کتاب دی جن کو دیا ان پر ہمارا ایمان ہے جن کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں جیسے مان لیجیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ اللہ رب العالمین کو کتاب دیا یوسف علیہ السلام ہیں یعقوب علیہ السلام بہت سارے انبیاء ہیں نا چند نبیوں اور رسولوں کے بارے میں قرآن اللہ نے بیان کیا ان کی کتاب دی گئی اکثر کے بارے میں تو کچھ ذکر نہیں ہے تو کیا ان کو کتاب ملی کہ نہیں ملی اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کو بہتر معلوم کیونکہ اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ رب العامن نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے اور نبی جو فرماتا تھا وہ اس پر وہ عمل کرتے تھے اگرچہ کتاب نہیں نازل ہوئی لیکن نبی نے جو کچھ فرما دیا ان پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا تھا اب اللہ رب العامی نے اپنے نبی کو قرآن دیا سب سے عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کا آخری کلام لہذا اللہ رب العامی کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العامی نے تمام کتابوں کی سردار اس امت کو تا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے امت تمام امتوں کی سردار ہے نبی تمام نبیوں کے سردار پوری انسانیت کے سردار اور جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا اور اسی مہینے میں اللہ نے ساری آسمانی کتابیں نازل کی رمضان کے مہینے میں وہ مہینہ پورے مہینوں کا سردار ہوتا ہے یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے اس لیے سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا سب سے پہلے امت جنت کے اندر جائے گی سب سے پہلے ہی امت امت مسلمہ جنت کے اندر جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ ابراہین کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اس کی تلاوت کریں اس کے معانی پر غور کریں اس کے اوپر عمل کریں تدبر سے کام لیں قرآن میں جو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حلال جانیں جو حرام کر دیا گیا اس کو حرام جانیں حرام چیزوں سے دوری اختیار کریں اللہ نے جو کچھ منع کر دیا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کریں نبی نے جو منع کر دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کریں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان چیزوں کو پر عمل کریں حدیث میں جس چیز کو حلال کر دیا گیا اس چیز کو حلال سمجھیں کیونکہ اللہ نے جو دین دیا ہمیں دین اسلام وہ اللہ رب العامی نے قرآن اور حدیث میں اسے محفوظ کر دیا ہے اس دین کو ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے عمل کرنا ہے تو یہ قرآن کریم کے تعلق سے ہمارا خصوصی توجہ اور خصوصی ہمارا ایمان ہونا چاہیے قرآن کریم کے تعلق سے ہم اس کا ادب احترام کریں اس پر عمل کریں اس کی تلاوت کریں اس کو یاد کریں اس کے معنی پر غور کریں یہ ساری چیزیں ہمارا ہونا چاہیے قرآن کریم کے تعلق سے ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم سے پڑھیں لیکن عمل نہ کریں آج لوگ بہت سارے قرآن کریم کو کیا کر لیا ہے پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تبرک ہے لوگوں کا بس اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہدایت کے نازل کیا ہے اس کے معنی پر غور کریں گے تب ہدایت ملے گی لوگ قرآن کریم کو آج دیکھیے کسی کو فات ہونے لگتی جا کر کے وہاں تلاوت کر دیتے ہیں سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں فات سے پہلے وفات کے بعد قرآن کریم پڑھ کر کے بخشوا دیتے ہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں یہ نبی کی سنت نہیں ہے کہ کسی کو فات اور قرآن پڑھا جائے یا وفات ہونے لگی سورہ یاسین پڑھا جائے کہ وفات کے بعد قرآن پڑھ کر کے ان کو بخشوایا جائے قرآن کریم کو اللہ رب اللہ نے زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا ہے قرآن کریم مردہ لوگوں کے لیے نازل نہیں کی گئی ہے نہیں کیا گیا ہے زندہ لوگوں کے لیے کہ زندہ انسان پڑھے غور و فکر کرے اور معنی پر غور کرے اور اس کو ہدایت کا ذریعہ سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے اس لیے اللہ رب اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا نبی کی بیٹیوں کی وفات ہوئی بیویوں کی وفات ہوئی آپ نے کسی پر قرآن خانی نہیں کرائی کسی پر آپ نے قرآن نہیں پڑھوایا کسی بھی بیٹی کی وفات پر تین بیٹوں کی وفات ہوئی نہیں آپ نے کسی پر قرآن کریم پڑھوایا قرآن کریم اللہ رب نبی نے نازل فرمایا لہذا قرآن کریم کی تلاوت کیجیے عمل کیجیے اس کے معنی پر غور کیجیے خلفائے راجدین ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی وفات ہوئی بیویوں کی وفات ہوئی ان کے قریبی لوگوں کی وفات ہوئی کیا انہوں نے اپنے کسی قریبی کی وفات پر قرآن کریم پڑھوایا نہیں کیا انہوں نے لہٰذا یہ جو آج ہمارے ملک میں رائج ہے جو وفات کے بعد قرآن کریم پڑھتے ہیں بچوں کو ایک ایک پارا دے دیتے ہیں تیس پارا پڑھ کر کے پھر وہ اس کا ثواب مردے کو دے دیتے ہیں ایسا کرنا سب بدعت ہے اجازت نہیں ایسا کرنا ہمارے نبی کی سننے کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا قرآن کریم کو ہدایت کے لیے ہم پڑھیں ہمارا مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت دے دے آج ہم لوگ تبرک کے لیے پڑھتے ہیں بس شفا کے لیے پڑھتے ہیں برکت کے لیے پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں جبکہ قرآن کریم کا اصل مقصد ہدایت ہے اور ہدایت کب ملے گی جب قرآن کریم کے معنی کو سمجھ کر کے پڑھیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیں اس کے معنی پر غور نہ کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کم پڑھیے کم پڑھیں لیکن اس کے معنی پر غور کریں الحمد للہ آسم بیان ہے آپ کے پاس قرآن کا ترجمہ موجود ہے ایک دو آیت ہی پڑھیے لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیے تفسیر ہے تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیے آپ یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ پورا قرآن ختم کر دیں اور کچھ آپ نہ سمجھیں کی کی طوطے طریقے سے رٹ لیں کچھ نہ سمجھیں آپ کو ثواب مل جائے گا پڑھنے کا لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کریم کا وہ نہیں ملے گا اصل مقصد ہدایت ہے اسی لیے ہمارے ملکوں میں لوگ ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے اس لیے ہمارے ملکوں کے اندر گمراہی زیادہ ہے بداعت زیادہ ہے خوراکات زیادہ شرک زیادہ دین سے دوری زیادہ کیوں اس لیے کہ قرآن کریم کو لوگ صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں کسی کفات پر پڑھیں گے مرنے کے بعد پڑھ دیں گے یا اس طریقے سے قسم لینا ہوگا عدالت میں تو اس پر قسم لے لیں گے یہی قرآن کریم رہ گیا آج قرآن کریم کو ہدایت کے لیے انسان نہیں پڑھتا ہے جب کہ اللہ رب حد نے قرآن کریم کو متقیوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب حاضر نے کیا ہے لہٰذا جب ہمارا پڑھنے کا مقصد ہو تو یہ مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے دے ہماری گمراہی کو دور کر دے ہمارے علم میں اضافہ کر دے اگر ہمارے اندر کوئی بدعیدگی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے ہم قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں اس لیے قرآن کریم کے معنی پر غور کرنا چاہیے اور اس کے آیات پر غور کرنا چاہیے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ انسان کو قرآن کریم کے لیے پڑھنا ضروری ہے تب جا کر کے انسان کو ہدایت ملے گی تب جا کر کے قرآن کا حق ادا ہوگا تو یہ قرآن کریم کے تعلق سے ان ساری باتوں کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا ہے اور ان تمام باتوں پر انسان کو غور کرنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اسے یاد کریں اور اس کے معانی پر غور کریں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اس طریقے سے ظاہر بات وہ ترجمہ تفسیر مراد ہے جو صحیح ہے صلی سالین کے عقید اور مناظ کے مطابق ہے وہ ترجمہ تفسیر نے جو اہل بدعت نے کیا آج بہت سارے لوگ دیکھیے جو شرک کرتے ہیں انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر کیا ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا اس لیے قرآن کریم یہاں سے جو چھپتی ہے آپ کے مملکہ سے سعودی عرب سے تفسیر آصن بیان ہے تفسیر ابن کثیر ہے تفسیر شوقانی ہے اور اس طریقے سے اور جو تفسیر قرطبی ہے تفسیر ابن جریر تبری ہے یہ ساری تفسیریں ان میں کچھ تفسیر کے ساتھ ہیں اور کچھ مختصر ہیں ان کو آپ پڑھیں آسم بیان بہترین تفسیر ہے مختصر عام لوگوں کے لیے اس کو آپ پڑھیے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سب کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں اپنی کتاب قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ابرامین اس کے معنی میں غور کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے نافرمانیوں سے دور رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے آمین و محمد والا علیہ و صابلم اللہ خیر اللہ وسلم علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ